حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند نہ تھا جس کے تین پاؤں سفید ہوں اور ایک سفید نہ ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے